کرتے ہو تم برائی سے و تو منون بلّا اور ایمان لائے ہو تم ساتھ اللہ کے ولو آمن اہل الکتاب اور اگر ایمان لاتے کتاب والے لکان خیر لہم البتہ بہتر ہوتا واسطے ان کے منہم المومنون ان میں سے ایمان والے ہیں و اکثر ام الفاسقون اور اکثر ان میں سے فاسق ہیں لن یضروکم ہرگز نہیں تکلیف دے سکیں گے تم کو اللہ مگر زبانی تکلیف وہی اور اگر لڑیں گے وہ تمہارے ساتھ یو ولوکم الادبارہ پھیریں گے تم سے پیٹھیں ثم لا پھر وہ مدد نہیں کیے جائیں گے زور علیہم ہی ماری گئی اوپر ان کی ذلت اینما سوقفو جہاں کہیں پائے جائیں اللہ بحبل من اللہ مگر ساتھ اللہ کی رسی کے و حبل من اللہ سے اور لوگوں کی رسی کے ابابو بغضب من اللہ اور لوٹے وہ ساتھ اللہ کے غصے کے و ضربت بتا المسکنہ تو اور مار دی گئی اوپر ان کے مسکینی ذالک یہ بے انہم کانو یکفرون بے آیات اللہ اس واسطے کہ وہ کفر کرتے تھے ساتھ اللہ کی آیتوں کے وہ الْأَنْبِيَاءَ اور قتل کرتے تھے نبیوں کو ناحق ذالک یہ بے معصو بصحب اس کے کہ نافرمانی کی انہوں نے وَقَانُوا يَعْتَدُونَ اور وہ حد سے بڑھتے تھے لیسو سوا نہیں ہے برابر اہل کتاب سے امتن ایک جماعت ہے قائمتن قائم یترونا پڑھتے ہیں اللہ کی آیتوں کو آنا لیل رات کے حصوں میں قوم یسجدون اور وہ سجدہ کرتے ہیں کن تم خیر امت اخرجت للناس امت محمدیہ علا صاحب علاصلات و تسلیم کو اللہ نے تسلی دی فرمائے میرے پیغمبر کی امت کے لوگوں تم اللہ کے نزدیک ایک بہتر امت ہو کن تم سیگا ہی فیل ماضی کا ہے کہ ماضی کے اندر ہی اللہ کے علم کے اندر اللہ نے ساری امتوں میں سے تمہیں بہتر امت منتخب فرمایا اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی فرمایا اللہ نے بنی آدم میں سے بنو ہاشم کو چن لیا بنو ہاشم میں سے اللہ نے قریش کو چن لیا اور قریش میں سے اللہ نے مجھے چن لیا پھر اللہ نے میرے لیے اختار علی صوبتاً اللہ نے میرے لیے صوبت اور صحابی خود ہی اللہ نے چن لیے پسند کر لیے خطاب اولی تو صحابہ کے کو ہے لیکن بتبا قیامت تک آنے والے وہ لوگ کہ جو صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلنے والے سب کے لیے اخرجت للناس بہتر امت جو نکالی گئی واسطے لوگوں کے اخرجت للناس یعنی انفع الناس للناس مفسرین اس کا معنی کرتے ہیں انفع الناس سارے لوگوں میں سے زیادہ نفع دینے والی امت سے لوگوں کو کہ اس سے پہلے جتنی بھی امتیں گزری ان امتوں کے اندر انفع الناس نہیں تھے کہ وہ سارے لوگوں کے لیے نہیں لیکن امت محمدیہ کا یہ خاصہ ہے انفع الناس لناس ان لوگوں میں سے سب سے زیادہ جو لوگوں کے حق میں نف مند ہے وہ امت محمدیہ ہے تم کیا کرو جب اللہ نے تمہیں خیر امت بنایا تو تمہیں چاہیے کہ تم اسی حال پہ قائم رہو کہ تم خیر امتی رہو جب اللہ نے تمہیں خیر امت بنایا تو تم خیر امتی رہو اور اسی حال میں تمہاری اوپر موت آئی خیر امت اس کی علت اور وجہ بیان فرمائی تا مرون تم حکم کرتے ہو نیکی کا و تن انل من کر اور منع کرتے ہو تم برائی سے تو ملون بل اور ایمان لائے ہو تم ساتھ اللہ کے پہلی صفت یہ بیان فرمائی کہ تم نیکی کا حکم کرتے ہو قرآن مجید نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نے جس کام کے کرنے کا حکم دیا تم خود بھی وہ کام کرتے ہو اور لوگوں کو بھی اس کام کے کرنے کا حکم دیتے ہو اور من کر اوپری چیز جس سے شریعت نے منع کیا تم خود بھی اس کام سے رکتے ہو اور لوگوں کو بھی اس کام سے روکتے ہو اور کئی دفعہ حدیث گزری جس میں آپ نے فرمایا مر رہا من کو من کا رن فل یو ہو جو آدمی تم میں سے برائی کو دیکھے اور اس کے اندر طاقت ہے تو وہ اس کو ہاتھ سے مٹائے فل وجہ دہی لیکن ظاہر ہے کہ ہاتھ کے ساتھ مٹانا یہ حکمرانوں کا کام ہے وہ کام کا کام ہے نہ کہ عام لوگوں کا کام کیونکہ عام لوگ اگر ہاتھ استعمال کریں گے تو فتنہ و فساد پھیل جائے گا علم یس اگر وہ ہاتھ سے مٹانے کی طاقت نہیں رکھتا فب لسان ہی پھر زبان سے مٹائے کم از کم بول تو سکتا ہے کہ یہ کام برا ہے یہ کام شریعت کے خلاف ہے یہ کام اللہ کی رضا کے خلاف ہے یہ کام مت کرو تیسرا اور آخری درجہ علم یستط فب قلب ہی اگر وہ زبان سے بھی نہیں روک سکتا تو دل سے اس برائی کو برا سمجھے اور زال کا اضاف اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے کہ برائی کو دل سے تو کم از کم اس کو برا سمجھنا چاہیے نا تامرون بالمعروف وطن ہونا انل من کر نیکی کا تم حکم کرتے ہو یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلیں گی امر بالمعروف نہیں انل من کر یہ دونوں ساتھ ساتھ چلیں گی تو مینون نون اور ایمان لائے ہو تم ساتھ ایک اللہ کے جس طرح یہود و نصارہ نے مشرقی نے اللہ کو بھی مان لیا لیکن اللہ کے ساتھ انہوں نے غیروں کو بھی معبود مان لیا یوں نہیں کیا بلکہ تو مینون باللہ تم اللہ ہی کو اللہ مانتے ہو ولو آمن آل الکتاب لکان خیر اللہ اگر ایمان لاتے کتاب والے تو البتہ بہتر ہوتا واسطے ان کے یہود و نصارہ بھی اسی طرح ایمان قبول کرتے قرآن کو مان لیتے دین اسلام کو مان لیتے پیغمبر آخر زمان کو مان لیتے لکان خیر اللہ تو یہ ان کے حق میں بہتر ہوتا بڑا بہتر ہوتا ان کے حق میں لیکن انہوں نے اس طریقے کو اختیار نہیں کیا نہ قرآن کو مانا نہ پیغمبر کو مانا نہ اسلام کو مانا مینحم المومنون ان میں سے کچھ ایمان والے ہیں کچھ تھوڑے جیسے ایمان والے ہیں یہودیوں کے اندر حضرت عبداللہ بن سلام اور ان کے بھائی عیسائیوں کے اندر نجاشی اور عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالی عنہم مین المومنون بعض ان میں سے مومن اور اکثر ان میں سے فاسق ہیں جو اللہ کی حدوں کو توڑ کر کے باہر نکل گئے اسلام کو چھوڑ دیا پیغمبر اسلام کو چھوڑ دیا اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا الفاسقون قون بمان الخار جون نکلنے والے اللہ کی حدوں سے لیکن ایمان والو تم گھبراؤ نہیں لن یضروکم روح ہرگز نہیں تکلیف دے سکیں گے تم کو اللہ اذا مگر زبانی تکلیف معمولی تکلیف یہ ویسے باتیں تو بڑی کریں گے یہودی بھی باتیں کریں گے عیسائی بھی باتیں کریں گے تمہیں دھمکیاں بھی دیں گے لیکن تمہارا کچھ بگاڑ نہ سکیں گے سوائے اس کے کہ وہ زبانی طور پر گالیاں دیں گے تان و تشریح کریں گے اتنی بات تو وہ کریں گے باقی تمہیں کوئی نقصان وہ نہیں پہنچا سکیں گے وہی اوقات اور اگر لڑیں وہ تمہارے ساتھ یو و ادبار پھیریں گے تم سے پیچھے لا یون سرون پھر وہ مدد نہ کیے جائیں گے یہود و نصارہ اگر یہ تمہارے مقابلے میں بھی اولن تو یہ تمہارے مقابلے میں آئیں گے نہیں لیکن اگر یہ تمہارے مقابلے کے اندر آ بھی گئے تو پیٹ پھیر کر کے بھاگ جائیں گے اور اللہ تعالیٰ نے یہ سارے مناظر مدنی زندگی کے اندر دکھا دیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد جب مدینہ منورہ پہنچے تو پہلے یہودیوں کو مدینے سے نکالا یہودیوں کو مدینے سے نکالا کیونکہ یہودیوں کی سرشت میں ہی شرارت ہے ہر جگہ وہ شرارت کرتے ہیں ان کو مدینے سے نکالا وہ خیبر کے اندر جمع ہو گئے پھر غزوہ خیبر ہوا اس میں اللہ نے ایمان والوں کو فتح دی پھر اور بہت سارے غزوات ہوئے یہودی ہر مقام پہ مغلوب ہوئے کہیں بھی مسلمانوں کے مقابلے میں یہودیوں کو غلبہ نصیب نہیں ہوا ہر مقام پہ مغلوب ہوئے اسی طرح عیسائی ہرکل شاہ روم بے شک عیسائی تھا اعلی کتاب میں سے تھا لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان تو نہیں لایا تھا کافر تھا پھر غزوہ تبوک جو مشکل ترین غزوہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ ہر تین لاکھ کی فوج لے کر کے تبوک میں جمع ہو رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے لیکن اس پر اللہ نے اتنا روب تاری کر دیا اتنا روب تاری کر دیا کہ وہ آیا ہی نہیں مقابلے تو تبوک میں جنگ ہوئی نہیں سما لا سرو یون سرون ان کی مدد نہیں کی جائے گی اگر یہود و نصارہ کا یہ خیال ہے کہ مشرقین مکہ ہماری مدد کریں گے تو لا سرون مشرقین مکہ ان کی مدد نہیں کریں گے اگر یہود و نصارہ کا یہ خیال ہے کہ مسلمانوں کے مقابلے میں ہماری اور مدد ہو جائے گی لا سرون اللہ نے اپنا یہ وعدہ سچا کر دکھایا کہ یہود و نصارہ کی کہیں سے بھی کوئی مدد نہیں ہوگی زوری بات و ذلت ماری گئی اوپر ان کی ذلت کہ ہمیشہ ان کو اللہ نے ذلیل و خوار کر دیا اینما سو جہاں جہاں کہیں پائے جائیں اللہ بحبل من اللہ مگر ساتھ اللہ کی رسی کے اللہ کی رسی یہاں مانا مراد مفسری نے لیا ہے بے عادم من اللہ اللہ کا وعدہ ذمی بن جائیں ذمی بن جائیں جس طرح جب خیبر فتح ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمومی طریقہ یہ تھا کہ جب آپ حملہ کرتے تو صبح سویرے حملہ کرتے اگر وہاں سے اذان کی آواز آتی تو آپ حملہ روک دیتے فرماتے کہ یہ مسلمانوں کی بستی ہے اذان کی آواز آ رہی ہے خیبر پہنچے صبح سویرے خیبر پہنچے اور فنائے مصر شہر کے بالکل باہر پہنچے یہودی جب اٹھے اپنے گھروں سے باہر نکلے باہر نکلے اپنے بیچے اپنی خدا لیں یہ کھیتی باڑی کے آلات لے کر کے باہر نکلے دیکھا کہ ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اب وہ یہودی کہنے لگے محمد والخمیس محمد والخمیس یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں لشکر کو لے کر کے اب یہودی کوئی ادھر بھاگتا ہے کوئی ادھر بھاگتا ہے اور انہوں نے اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے خراب کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی کہ جو کچھ تم ان گھروں سے لکڑ ہے جو چیزیں تم لے جا سکتے ہو تو تم لے جاؤ دروازے اکھاڑ کے لے گئے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں یہاں سے بھی نکالنا چاہتا ہوں یہودیوں نے کہا کہ جی آپ ہمیں ان زمینوں پر برقرار رکھیں ان باغوں پر برقرار رکھیں کیونکہ ہم زمیندار ہیں کاشتکار ہیں باغوں کی اچھی رکھوالی کریں گے زمینوں کی اچھی رکھوالی کریں گے اتنا مال کا اتنا حصہ آپ ہمیں دے دیں اور اتنا حصہ آپ لے جائیں اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اکرکم اللہ تمہیں اس وقت تک یہاں برقرار رکھا جائے گا جب تک کہ اللہ کا حکم ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں یہودیوں سے یہ مال لیا کام سارا یہودی کرتے تھے اور آدھا مال مسلمانوں کا آدھا مال یہودیوں کو مل جاتا تھا بے حبل من اللہ اب وہ یہودیوں یہودیوں نے ایک معاہدہ کر لیا پھر بنو قریضہ ہیں بنو کینوکا ہیں یہ مختلف قبائل تھے یہودیوں کے بے حبل من اللہ اللہ کا وعدہ کہ وہ ضمنی بن کر کے ذمی بن کر کے مسلمانوں کے ماتحت رہ کر کے آپ وہ ذلت سے بچ جائیں گے کیونکہ اسلام نے ذمیوں کو بھی یہ حق دیا ہے ذمی وہ آدمی ہے کہ جو کافر ہے مسلمانوں کے ملک میں رہ رہا ہے مسلمانوں کے قانون کو مانتا ہے مسلمانوں کے قانون کی خلاف ورزی نہیں کرتا اس کے مطابق وہ چل رہا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے مال ان کی جان ان کی عزت و آبرو یہ محترم ہے اگر کوئی آدمی ان کے مار کے ساتھ تعرض کرے گا تو وقت کا حاکم اس کو سزا دے گا کیونکہ وہ ذمہ ہے مسلمانوں کی ماتحت رہ رہے ہیں وہ حبل من الناس اور لوگوں کی رسی ہے حبل من الناس بعض مفسرین اس سے مراد جز گیا جس طرح پہلے گزرا ہے کہ نصارہ نجران نے جزیہ قبول کر لیا تھا سولہ کی تھی کہ جی ہم سال میں دو ہزار جوڑے دیں گے دو ہزار جوڑے دیں گے اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجوس حجر کے مجوسی پر جزیہ مقرر کیا اور بہت سارے لوگوں پر جزیہ مقرر کیا اور قرآن مجید نے کہا یو تو وہ اپنے ہاتھوں سے جزیہ دیں طرح کہ وہ ذلیل ہو حبل من الناس کہ لوگوں کے ساتھ معاہدہ کر لیں کہ ہم جزیہ ادا کریں گے ہماری جان مال عزت و آبرو کی حفاظت کرواہو غضب من اللہ لوٹے ساتھ اللہ کے غصے کے کہ ان پر اللہ کا غضب بھی نازل ہوا اور ضرورت علیہ مول کرا ماری گئی اوپر ان کے مسکنت مسکینی فقیری اس سے بھی یہی معنی مراد دیا گیا کہ انہوں نے اپنے اوپر جزیہ تو وہ جزیا تو لگانا منظور کر لیا لیکن لڑائی منظور نہیں کی یہ ساری سزا ان کو کیوں ملی ذالک بانہم کانو یکفرون فرون اللہ اس لیے کہ وہ کفر کرتے تھے ساتھ اللہ کی آیتوں کے اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے یا تو مراد تورات و انجیل کی آیتیں کہ جن آیتوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت آپ کی صفت موجود ہے اور یا مراد قرآن مجید کی آیتیں وہ یکتلون الانبیاء قتل کرتے تھے نبیوں کو نا حق امبیا السلام پہلے گزر چکا ہے کہ ایک دن میں ایک دن صبح سویرے تینتالیس نبیوں کو اسرائیلیوں نے یہودیوں نے قتل کر دیا صرف صبح کے وقت اور شام کے وقت جو لوگ ان کو سمجھانے کے لیے آئے ایک سو پچہتر تھے یا دو سو کے لگ بھگ تھے اتنے آدمیوں کو شام کے وقت انہوں نے قتل کر دیا یکتلون الانبیاء لمبیا بغیر حق نہ نبی کو قتل کرنا حدیث میں جو فرمایا کہ جس نے نبی کو قتل کیا وہ بھی جہنمی اور جس کو نبی نے قتل کیا وہ بھی جہنمی اب یہ تو بات ظاہر ہے کہ جس نے نبی کو قتل کیا وہ تو جہنمی ہے ہی ہے کہ اس نے نبی کی توہین کی نبی کی بے عزتی کی اور جس کو نبی نے قتل کیا وہ کیوں جہنمی ہے علماء کہتے ہیں اس لیے کہ نبی کا ہاتھ کبھی ناجائز اٹھتا نہیں ہے نبی نے جب اس کو قتل کیا تو گویا وہ آدمی واجب القتل تھا تب نبی نے اس کو قتل کروا دیا ذالکہ بیما آسو یہ اس لیے بیما بے سب بیمار سبب اس کے کہ نافرمانی کی انہوں نے وہ قانو یا تدور وہاں سے بڑھتے تھے نافرمانی کی اتنی نافرمانی کی کہ ہاتھ سے بڑھ گئے اللہ کی حدوں کو توڑا اتنا اللہ کی حدوں کو توڑا کہ نبیوں کو قتل کرنے سے بھی انہوں نے گریز نہ کیا یہ تو یہود و نصارہ کی مذمت لیکن فرمایا لہسو سوا نہیں یہ برابر اعلی کتاب سے سارے اعلی کتاب برابر نہیں برائی میں ان میں ایک جماعت قائمتن قائم ہے کھڑی ہے موجود ہے یتلون آیات اللہ آنا وہ پڑھتے رہتے ہیں اللہ کی آیتوں کو رات کے حصوں میں اور وہ سجدے کرتے ہیں عبداللہ بن سلام جو مسلمان ہو چکے تھے عدی حاتم جو مسلمان ہو چکے تھے اب یہ رات کو اٹھ اٹھ کر کے اللہ کی آیتیں نماز کے اندر پڑھتے ہیں کیونکہ ویسے بھی قرآن مجید کا ایک حرف پڑھو دس نیکیاں ملتی ہیں لیکن وہی ایک حرف نماز کے اندر پڑھو تو وہ ایک نیکی وہ دس نیکیوں کی بجائے وہ پچیس نیکیاں بن جاتی ہیں کہ رات کا وقت ایسا وقت ہے کہ اس وقت کے اندر اللہ کی اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں وہ ہم یس جو یہ نماز پڑھتے ہیں اللہ کے سامنے سیدے کرتے ہیں اللہ کی ساری باتوں کو مانتے ہیں اس لیے سارے برابر نہیں لیکن ایمان والوں کو تسلی دے دی کہ ایمان والوں یہود و نصارہ سے گھبراؤ نہیں بلکہ تم تو بہتر امت ہو اور تمہیں اسی حال پہ رہنا چاہیے اللهم ربنا اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا ربنا تقبل منا صلى الله تعالى على خير محمد